افغانستان کے اندر اتنا مقدس جہاد ہوا اتنا مقدس جہاد کہ رب کریم نے دور صحابہ کے سارے مناظر کو دوہرا دیا یہاں جمشید روڈ پہ ایک بزرگ رہتے ہیں حضرت سید رضی الدین شاہ صاحب مجھے فرمایا کہ افغانستان کا جنگ افغانستان کا جہاد کوئی معمولی نہیں تھا یہ تو صحابہ کرام کے دور کی یاد تھی کہ پتھر مارا اور ٹینک تباہ ہو گیا تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور دشمن کے ہاتھوں سے کلاشن کوفیں گر گئی پندرہ پندرہ مجاہدین سینکڑوں روسیوں کو اور کمیونسٹوں کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں دشمن کے مورچوں کو کس انداز سے فتح کیا ساتھیوں کو گولی لگی اور خون میں سے خوشبو آنے لگی اسی کراچی کا ایک نوجوان اسی طرح ایک جلسہ ہو رہا تھا مجھے جلسے میں بیان کرنے کا موقع ملا میں نے ساتھیوں کو بتایا دو دوستو ہم دیوانے نہیں ہم پاگل نہیں کہ سارے کام کاج چھوڑ کے اس طرح سے سفر کرتے پھرتے ہیں دشمنوں سے لڑتے پھرتے ہیں ہماری مجبوری کو سمجھو ہم کیوں اس طرح سے چیختے ہیں کہ اللہ کے پرانے مجید سے روسیوں نے اس تندے کا کام لیا بس اس بات کو سننا تھا اور میں نے یہ سچی بات کی تھی کہ مجمع میں شعیب میمن شہید بیٹھا ہوا تھا گزری میں رہنے والا یہ بچہ جس کی عمر اٹھارہ انیس سال کی تھی قرآن حفظ کر رہا تھا علماء سے جا کے کہنے لگا جس قرآن کو میں حفظ کرتا ہوں اسی قرآن سے اس سنجے کا کام لیا جاتا ہے اسی قرآن کو گولیوں کے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے میں جاؤں گا افغانستان میں جنگ کروں گا پھر ہم نے اس معصوم نوجوان کو اپنے ٹریننگ سینٹر میں صبح دوڑتے دیکھا جب ساتھی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں آگے ایک ساتھی نعرہ لگواتا ہے اللہ ہو اللہ ہو پیچھے سب کہتے ہیں اللہ ہو اللہ اکبر اپنی کلاسز صوفے اٹھا کے کہتے ہیں واللہ ہی رجال انی حامل بندوقیہ لوگوں سن لو اب میں کلاشن کو اٹھا چکا ہوں اسلامیہ اسلامیہ جہادیہ یہ اسلامی کلاشن کو ہے یہ جہاد والی کلاشن کو ہے وہ صبح صبح چلتے ہوئے نعرے لگاتے تھے اکسم میں امین اللہ ہم نے رب کی قسم کھائی ہے اب مغلوبیت کی زندگی نہیں گزاریں گے وہ کتاب اللہ ہی دینا اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے نقتہم تریم الیا بس اخذر کافر تری میں جائے خشکی میں ہم اسے دبوچیں گے حملہ کریں گے وہ ایک جرنیل بنا یہاں کا میمن نوجوان افغانستان کا جرنیل بنا خوش کی وادیوں میں پہنچا جنگوں میں شرکت کی ساتھیوں کے کپڑے بھی دھو دیتا تھا کہ خدمت کا اجر ملے گا نمازیں بھی خوشو خزو سے پڑتا تھا خوش کی فتح سے چند دن پہلے گولا لگا شہید ہو گیا والدین نے کہا لاش یہاں لاؤ لاش یہاں لاؤ تیسرے دن اس کا جسم جب یہاں پہنچا پورے مجمع نے اس کے خون کی خوشی